علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا یہ سن کر ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے ہیں آپ نے فرمایا جو اچھی طرح بات کرے کھانا کھلائے خوب روزہ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر 1984 یہ حدیث حسن ہے